سورہ ابراہیم کی آیت میں ایمان کو ستھرے درخت شجر طیبہ سے مثال دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے تو اکلہ اکلحا ہی نم بےزن ربیہ وہ ہر موسم میں اللہ کے عزم سے اپنا پھل دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھلدار درخت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کا موسم آتا ہے جب اس کا موسم آتا ہے تو اس کی شاخوں پر پھل لٹکنے لگتے ہیں مومن کا حال بھی اخلاق اور عمل کے دائرے میں یہی ہوتا ہے مومن کا زندہ شعور اس کا خدا کو حاضر ناظر جاننا اس کا یہ یقین کہ مرنے کے بعد خدا کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے یہ چیزیں مومن کو اتنا حساس اور اتنا ذمہ دار بنا دیتی ہیں کہ وہ ہر موقع پر وہی کرتا ہے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے وہی اخلاق اور کردار ظاہر ہوتا ہے جو خدا زلجلال پر زندہ یقین رکھنے والے آدمی سے ظاہر ہونا چاہیے یعنی دوسرے لفظوں میں مومن کا کریکٹر پریڈکٹیبل کریکٹر ہوتا ہے قابل پیشنگوئی کریکٹر پریڈکٹیبل کریکٹر یعنی آپ پیش آنے سے پہلے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلاں قسم کی سچویشن میں فلاں طرح کے حالات میں مومن کس طرح ریئیکٹ کرے گا کس قسم کا سلوک کرے گا